کچھ تھوڑا سا بنا ہوا تھا بڑی دیر تک بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی پھر اس کے بعد رو رو کے جواب مانگتی تھی ناسم جی کی عمر تھی ہمیں قتل نہیں کرتا تھا لیکن اتنا پتہ چلتا تھا کہ ہر نماز کے بعد وہ کچھ اس تصویر میں سے دیکھتی جب کچھ عمر بڑھی سمجھ لگی تو ایک دن امی سے پوچھا امی آپ کیا دیکھتی ہیں انہوں نے کہا بیٹے آنکھ بند کرو اب اتنی چھوٹی عمر تھی کہ جس آنکھ سے دیکھنا تھا میں نے وہ بند کر لیا اس نے کہا نہیں دوسری بند اب تھوڑی دیر لگی جب اس آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھا اور اس تصویر کا وہ جو اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا مہراؤ سا بنا ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی حجر اسود کو دے رہا ہے پہلے زمانوں میں جب ویڈیو تصویریں اسکرینیں یہ سب سوال سے نہیں ہوتے آپ چیز ہوتی تھی تو کچھ لوگوں نے سبسڈی کے اس لکڑی کے محراب کے اندر ایک چھوٹی سی یہ تصویر کہیں سے ڈالی ہوئی تو جو حاجی یہاں سے جاتا تھا وہ تو لے کے جاتا تھا تو کبھی اس میں حضرت سور کو گوتا دینے کی تصویر ہوتی تھی کبھی مسجد نمرا کبھی مسجد خیز یا کبھی بیت اللہ کے طواف کا منظر کس قسم کی چند تصویریں ہوتی تھیں اور جس کے بعد جو تصویر آتی تھی پھر وہ کے ساتھ آرزوں کے ساتھ امنگوں کے ساتھ اس کو دیکھتا تھا تو والدہ ماجدہ بھی اسی طرح پہلے اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتی تھی پھر اللہ کے حضور دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا کرتے ہوئے کی کہا تھا تو چونکہ اپنی والدہ کو اس چھوٹی عمر میں روتے دیکھا آنسو بہاتے دیکھا تو تباہی طور پر طور پر دل میں ایک امنگ رہی شروع سے کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں یہ تو ایک والدہ کی بات ہے دیکھا جائے پتہ نہیں لاکھوں ایسی خواتین ہیں لاکھوں ایسے مرد ہوں گے جن کے دلوں میں یہ حسرت تمنا انگڑائیاں لیتی ہوگی بےکار ہوتی ہوگی کہ اللہ ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنے کی توفیق تھا اور ان میں سے کئیوں کو یہ شہادت نصیب ہو گئی ہوگی اور کئی اسی حسرت کو لے کر اس دنیا سے چلے بھی گئے بہرحال اللہ اب الزت کا کتنا کرم کتنی مہربانی ہے کہ اللہ رب الزت نے آج ہمیں جیتے جاگتے اپنے اس گھر کو دیکھنے کے لیے یہاں قبول کروایا جتنا اللہ رب الزت کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ہم تو شکر بھی ادا نہیں سکتے مگر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے اس کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہم جیسے گنہ گاروں کو کاروں کو غافلوں کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ شاید یہ میرے بندے یہاں آ کر بندے بن جائیں کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بندے کا پتر بن تو اسی لیے اللہ نے ہمیں بھی کھینچ لیا کہ شاید یہاں آ کے یہ بندے کے پتر بن جائیں نیک بن جائیں خطاؤں کو گناہوں کو خلاف شرا کاموں کو بری عادتوں کو اندر کے جتنے بھی لگائے ہیں شاید ان سب کو یہاں سے ہی چھوڑ دیں اور یہ میرے عبادت گزار بندوں میں سے عباد الرحمان میں سے بن جائیں اللہ کے بندے بن کر واپس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دکھا یہ وہ پیغام ہے کہ یہاں سے چلا مرکز توحید سے پوری دنیا کے اندر پھیلا چنانچہ بیت اللہ شریف اور توڑے سفا اس کے درمیان میں ایک گھر تھا ویسے رہنے والوں کے لیے تو وسیع تھا وہاں پر قبیلہ بنو مخزوم کا ایک نوجوان رہتا تھا یہ بنو مخزوم قبیلہ امیر قبیلوں میں سے مشہور تھا جیسے بعض خاندان امیر خاندان مشہور ہوتے ہیں تو بند مخصوم کے لوگ امیر لوگ تھے علاقے کے لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا ان کی ایک تھی تو ایک نوجوان تھا عمر اس کی بیس سال کی نام اس کا تھا ارکم یہ مکان اس کا تھا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نبی علیہ اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر تو حرم سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے کیونکہ جہاں ہم آج ہیں بالکل اس کے قریب قرب جوار میں القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اور نبی صاحب اسلام کی اس وقت جو قیامت گاہ تھی اقامت گاہ وہ بہت یہاں پہ جانا پڑتا تھا اور درمیان میں کئی بازار تھے اور جگہ تھی جہاں سے گزر کے جانا پڑتا تھا اب حرم محترم کے اندر بیٹھ کر دین کی تعلیم دینا اس وقت بہت مشکل تھا کفار کا ہول تھا غلبہ تھا بات نہیں کر سکتے تھے جان کا خوف تھا ڈر تھا تو یہ گھر کیونکہ حرم کے بالکل قریب پڑتا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے ربی آپ میرے گھر دشید لائیں چنا کہ اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار ارسم کو اپنے اس مجلس کے لیے قبول کروا دیا وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بندہ جو قبول کرنا چاہتا تھا دین اسلام کو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ وہاں پر بندی لگا کر اس کو کل میں بھی تعلیم دیتے اللہ کے شام کے اٹھتیس لوگ وہ مسلمان ہو گئے نبی اسلام دعائیں کرتے رہتے تھے ایک دن ابو جہل نے نبی استاق اسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ تر تم بہت ہی زیادہ خیر جب نبی اشتاق اسلام کو پتہ چلا کہ قریش کے بعد لوگوں نے نبی استاق اسلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو نبی اسلام کے چچا جو آپ کے رشتے میں چچا تھے ویسے آپ کے دوست تھے ہم عمر ہونے کے وجہ سے عمر میں زیادہ فرق تھا تو چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے اور وہ بڑے بہادر تھے وہ بڑے بہادر تھے اور شکار کھیلا کرتے تھے نشانہ ان کا بہت ہی اعلیٰ شکار کرنے گئے ہوئے تھے جب واپسی آئی تو ان کو گھر سے پتا چلا کہ آج تو بتیجے کے ساتھ یہ ہوا تو ایک فکری ہے تو سیم بلڈ ہو بندے کو محسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے اٹھے اور آ کے انہوں نے قریش کے وہ سرکار جنہوں نے بدتمیزی کی تھی ان کو ڈانٹا پتری کی اور مارا بھی گئی اور جہاں انہوں نے مارا تھا این اسی جگہ ان کے سب سے ٹھوکر لگائی ٹھوکر لگانے کے بعد پھر وہ اپنے بھتیجے کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کے وزار ہر کم وہاں گئے اور انہوں نے آ کے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کرنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ انتالیسویں مسلمان ہیں نمبر کے حساب سے عدد کے حساب سے انتالیسواں نمبر ان کا تھا نبی صاحب اسلام کو ان کے اسلام سے بہت خوشی ہوئی مگر پھر نبی علیہ اسلام دعا مانگتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اللہ اس دین اسلام کو سرپلند کرا کیونکہ یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں جو بڑی قداور تھیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا تو پھر دوسرے لوگ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور وہی ہوا کہ اگلے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا قبول ہوئی اور عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اسلام کی خدمت میں آئے پیچھے کا واقعہ آپ تو کیا ہوں گے کہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا جب وہ دروازے پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا ایک صحابی نے دیکھا وہ حیران ہوا کہنے لگا تو عمر ہے ہاتھ میں سلوار بھی ہے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اس کو آنے دو اگر اچنیت کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے استقبال کریں گے کچھ اور ارادہ لے کے آیا ہے تو حمزہ موجود ہے جب دروازہ کھولا تو اس وقت عمر نانوں کا تو معاملہ ہی بدلا ہوا تھا دل کی دنیا بدل چکی تھی آ کر بیٹھے اور کہنے لگے جی کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں چاہتا مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی خیر اس کے بعد عمر لانوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کنڈی بند کر کے تعلیم دیتے رہے اب عمر مسلمان ہو چکا میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی کہ ہم اس طرح چھپ کے اللہ کی عبادت حرم کر لیں چنانچہ وہ نبی علیہ اسلام کے کہنے پر آئے اور حرم میں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے اے قریش مکہ تم میں سے جو اپنی بیوی کو بیوا کروانا چاہے اور اپنے بچوں کو یقین کروانا چاہے وہ ذرا عمر کے سامنے آئے اب کسی اس کی ضرورت تو نہیں چنانچہ نبی اشتاق اسلام نے عمر الخطاب لانوں کو فاروق کا لقب کرنا فرق بین الحق کے کرنے والے کہ اس کے بعد پھر دین اسلام کی کھلی ترویج شیر ہونے لگے اشاعت ہونے لگے اور یہ سلسلہ کرا کے چلتا رہا الحمدللہ آج اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف وہ اللہ کے بندے جن کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہے بالخصوص حج کے موقع پر وہ کھچ کھچ کے یہاں آتے ہیں کتنے اس میں سے اللہ سے محبت کرنے والے جناب عزت مولانا حسین مرضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جب شروع میں ان کے لیے ابھی حجاز کا راستہ نہیں کھلا تھا دل میں بہت زیادہ محبت تھی تو جب دلحجہ کے ایام آتے تو حضرت بہت بے قراری میں وقت گزارتے تھے کھانا کھانے بیٹھ کے کھانا بند کر دیتے بس ایک لفظ بولتے تھے کیا معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہوں یعنی ان کی نظر میں حج پہ جانے والے یہ اللہ کے عاشق تھے اور پتہ نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا کوئی مقام ابراہیم پہ عبادت کر رہا ہوگا کوئی حضرت مت کو بھوسا دے رہا ہوگا کوئی مستقبل سے لکھتا ہوگا بس یہی کہتے تھے معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہیں شاخوں کو نیند نہیں آتی اللہ رب العزت نے ان کی یہ طرف ایسی قبول کی کہ ان کے لیے حرم محترم کے دروازے ایسے کھولے کہ حضرت نے مسجد نبوی میں اٹھارہ سال بیٹھ کر سبھی سے بات کا درج دیا یہ دل کی محبت دل کی چاہت دل کی گڑھن اللہ کے یہاں یہ قبول ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آنے والوں میں سے کون کس محبت کے ساتھ آتے تو سارے ہی ہیں کون دل میں کیسی محبت لے کے آیا اللہ العزت بس کس بات کو دیکھتے ہیں اور ہمارے عقافت تو سبحان اللہ سے چلتے تھے کتنی محبتوں کے ساتھ اپنے گھروں سے آتے اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا حرم آنے کا تو بلب سے چلے اور مکہ مکرمہ تک انہوں نے اٹھائیس سال میں یہ سفر مکمل کیا اڑھائی سال میں وہ کیسے ایک قدم رکھتے تھے مسلح بچھاتے تھے دو رقط نفل پڑھتے تھے پھر اگلے قدم میں مسلح بچھاتے تھے پھر دو رقط پڑھتے تھے ہر ہر قدم پر دو رقط پڑھتے پڑھتے تھے اڑھائی سال میں مکہ کرما پہنچی طواف کیا مقابل رحیم میں نفل ادا کر کے دعا مانگی اللہ تیرے بندے تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے سو سے چلتے آتے ہیں میں تو پلکوں کے پل چل کے تیرے گھر تک حاضر ہوں اور واقعی ہم کو یہ بات سچی تھی ہم کو یہ بات سچی تھی کہ میں تو پلکوں کے پل چل کے تیرے گھر تک آیا ان محبتوں سے آتے ہوں گے اللہ اکبر کر اللہ کی جان دیتی ہے کہ ابراہیم ادم ہے موجود ہیں بیت اللہ کے سامنے اچانک ایک بوڑھی عورت آئی کرم میں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کیوں تجلیات بیت اللہ پر پڑ رہی تھی وہی وہی تجلیات اس عورت کے دل پر پڑ رہی سچ کی نظر سے دیکھا کا تو فراست یہ مومن کی فراست ہوتی ہو رہی ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو بڑے حیران ہوئے پتا کیا کون کہنے لگے جی کہ تو حراب بتری ہے بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا اور اتنے عرصے کے بعد آیا یہ تجلیات مجھے تو اپنے اوپر محسوس نہ ہوئی خاص جو اس بوڑھی عورت پر ہے تو رابعہ کے قریب آئے اور پوچھا رابعہ تم کون سی عبادت کر کے آئی ہو دیکھا لوگ بن کے آتے تھے عبادتیں کر کے آتے تھے وہ شہنشاہ کے دربار میں اپنی زندگیوں میں محبتوں کے تحفے لے کے آتے تھے ہدیے لے کے آتے تھے رابعہ تم کیا لے کے آئی ہو کہ تمہارے اوپر وہ خاص تجلیات جو بیت اللہ پر کر بھی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا رابعہ نے مختصر جواب دیا ابراہیم تم سرے نیاز لے کر جہاں آئے ہو میں دل نیاز یہاں لے کر آئی ہوں تم جٹنے والا سر لے کے آئے ہو میں جھکنے والا دل لے کے یہاں ہے کہتے ہیں کہ جب راجا کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا آپ نے دیکھتے ہیں کہ راجا کیا بنا کہنے لگا کے لگی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ مر رب کو مر رب کو پھر رب کون ہے تو پھر کہنے لگی میں نے کہا کہ جاؤ اللہ ہر بلیزی یہ کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے ہا اور اتنی مخلوق میں سے آپ مجھ بڑھیا تو نہیں بھولے اب میرا تو تیرے سوا ہے ہی تو نہ میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی ایسے دل لے کے آتے ہیں کہ اللہ میرا تو تیرے سوا سیوا ہی کوئی یہ قلب جب لے کر آتے تھے تو پھر اس کو اللہ کی محبت سے لبریز لے کر جاتے تو بزرگ جب آتے تھے اس سفر سے تو محبتوں سے بھر گئے پھر آپ کے مشہور واقع ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ گرمی کا موسم دوپہر کا وقت گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے مگر دونوں ٹانگوں سے معذور زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے کسک کسک کے چل رہا ہے اتنی تپش تھی گرمی تھی اس کا چہرہ بالکل سرخ جیسے دھوپ کی شدت نے اس کی جلد کو جلا کر دیا پسینے سے شراب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میں حج کے سفر پہ جا رہا میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو شام کو جب سورج غروب ہوگا وقت ٹھنڈا ہوگا آپ کو چیک کر لینا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو بڑے آرام سے پاؤں سے چلتے ہیں سفر جلدی طے کرتے ہیں مجھے تو بے بسک بے پہ جانا پڑتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں کہیں وقفہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میں اپنی منزل تک ہی نہ پہنچ ہوں میں رکتا نہیں ہوں میں نے کہا کہ نوجوان تم رک جاؤ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تم گھوڑے اونٹ پہ سوار ہو پھر چلے جانا جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھ کر کہا کہ مالک میری نا میں تو بڑا کمر سمجھتا تھا آپ کو یہ کیسی بات آپ نے کر دی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آقا کسی غلام سے خفا ہو ناراض ہو جائے اور وہ غلام چاہے کہ میں اپنے آقا کو مناؤں تو کیا اسے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے میں حیران ہوا اس کی بات سن کے یہ کہہ کے وہ نوجوان چلا گیا مجھے بھی اسی کا اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور رمی جماعت رمی اقبا کی کر لی دسویں سے ہٹ جا کر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ مجمع کیا ہوا ہے پوچھا کیا ہے کہنے لگے کہ نوجوان ہے دعا مانگ رہا ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں بھائی مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون ہے کہنے لگے لوگ ہٹے تو میں نے دیکھا وہی نوجوان یہ رام باندھا ہوا تھا اللہ سے گفتگو میں دکھ میرے مولا تیرے کرم تیرا احسان تیری مہربانی میں نے تیرے گھر کا بھی دیدار کیا میں نے مقام ابراہیم سے نفر بھی پڑھ لیے اللہ میں نے عرفات میں جا کر وقوف بھی کیا مصطلفہ کا وقوف کر لیا اے اللہ اب میں نے ٹنکریاں مار کر شیطان سے اپنی نفرت اور بیداری کا اظہار بھی کر دیا اب قربانی کا وقت آ گیا جتنے لوگ میرے گرد کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں اللہ کے جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے تو جانتا ہے فقیر آدمی ہوں احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں اے مولا میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں مولا مجھ سے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے یہ الفاظ اس نوجوان نے کہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان اس جان آفری کے سفر کر ان محبتوں کو لے کے آ ان چاہتوں کو لے کے آ سکے اور اللہ ہر العزت یقیناً خوش ہوتے ہوں گے اپنے ان شاپ کے بجموں کو دیکھ میرے چاہنے والے میرے گھر پہ حاضر ہیں جمع آج آئے تو ہم بھی اسی سے بھرتے ہیں ساتھ کے وہ سود محبت بھی دل میں ہوتا وہ سود عشق بھی دل میں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیں یہاں آ کے طواف کرنا چاہیے بہرحال اب ایک ہے بئی گھر حاضل بیت اور ایک ہے رب بہادل بیت اس گھر کا رب یہ الگ الگ چیزیں آگل بعید ایک مکان ہے اور رب البعید اس میں مکین کی مان ہے جیسے ایک جسم اور ایک روح جسم مکان کی مانند ہے اور روح اس میں مکین کی ہے یا یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک حرف ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے اور ایک اس کے مہانی لفظ وسیلہ ہوتا ہے اس معنی کو سمجھنے کا مقصود معنی ہوتے ہیں مکان ایک وسیلہ ہوتا ہے صاحب مکان تک پہنچنے کا بیت ایک وسیلہ ہے اس رب البیت تک پہنچنے کا یہ مرکز محسوس اللہ نے عطا کر دیا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لپٹ سکتے ہیں غلاف پکڑ سکتے ہیں اپنے جذبہ محبت کو پورا کر سکتے ہیں مگر مقصود مکان تو نہیں ہے نا مقصود تو مکین ہے جیسے کلام سے متکلم کی شخصیت جھلکتی ہے ایسے ہی اس مقام سے اس مالک الملک کی عظمت اور حیبت تپکتی ہے چنانچہ کی ایک شاعرہ گزری ہے دیب نسا مختی فارسی کے اشار کہا کرتی تھی نیک باپ کی بیٹی تھی اس کے زمانے میں ایران کا ایک شاعر تھا جس نے ایک مشرا کہا مگر شیر مکمل نہیں ہوتا تھا اس نے یہ کہا در ابلک کٹے کم موجود در ابلک ایک موتی ہے جو سفید ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی سیاہی کی ایک لکیر ہوتی ہے اور وہ سیاہی کی لکیر اس کے حسن کو گوالا کر دیتی ہے بہت انوکھا اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس نے یہ شیر کہا کہ در لگ قطع تم دیدہ موت در اب کس نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے دنیا اب دوسرا مصرا اس کے ساتھ جڑتا نہیں تھا بڑے شہرا نے دوا آزمائی تھی مگر نہیں بنا مخصوص کو کسی نے بتا دیا اس نے شیر مکمل کر دیا اس نے کہا کہ ڈرے ابلک لگ کم دیدہ موجود مگر اشکے چشمہ آلود کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سرما آلود آنکھیں ہوتی ہیں جب وہ آنسو بہاتے ہیں نا تو ان کے آنسو کے ساتھ سرمے کی تھوڑی سی سیاری شامل ہو جاتی ہے وہ جو ان کی آنکھ سے موتی ٹپکتا ہے نا وہ سر ابلک ہوتا ہے اب مانی کے اعتبار سے ایسا یہ فٹ ہوا کہ جس نے بھی کر اٹھا تو ایران کو شہزادے نے پھر پیغام بھیجا کہ جس شاعر نے یہ شعر مکمل کیا بھیجیے میں اس کو بہت انعام دینا چاہتا ہوں ابدیب مثال کو اس کے والد نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تم یہ شوق نہ کیا کرو مشکل میں فساد ہوگی اب بتاؤ اس نے کہا کہ والد محترم میں ایک شعر اس کے جواب میں کہہ کر بھیجتی ہوں اگر وہ بندہ سمجھدار ہوا تو وہ مقصد پہچان لے گا تو اس نے اس کے جواب میں شعر کہا در سخن مخفی منم کہ اپنے کلام کے اندر میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں در سخن مخفی منم جو گوئے گل در برگے گل جس طرح کے ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں کہ جس طرح ایک پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے ہر کے خواہد میل دارت در سخن خواہد مرا جو شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے کلام سے ملاقات کر لے تو وہ بندہ بھی سمجھ گیا کہ یہ پردہ دار پردہ نشین کوئی ہے جس کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیے مکوی نے بھی کہا کہ میں اپنے کلام میں چھٹی ہوئی ہوں میرے کلام کو دیکھ لو تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے میری کل کے مثال سے ساتھی کہ مالک الملک نے یہ کہہ دیا کہ بندو میں تمہاری سوچ سے ذہن سے گمان سے بہت بدل دو بارا ہاں کچھ اندازہ لگانا چاہتے ہو آؤ پر یا رب بدل گئی ہے ذرا اس گھر کا طواف کر لو اس کے سامنے سر جھکا لو اس گھر کی عظمتوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا مکاں ایسا ہے تو صاحب مکان کیسا ہے مکی کیسا ہو اس لیے جو بندہ جاتا ہے اور بیت اللہ پہ نظر ڈالتا ہے نا ایک کھچاوٹ محسوس ہوتی ہے اس کو تن کی قوت ہے اس بیت اللہ کے اندر یہ دلوں کا مکن ہے کھینچتی ہے دلوں کو اپنے طرح اور بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بس ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی سمجھ نہیں بھرتا بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے چنانچہ جو رشتہ ہر اور ہر کو مانی کے ساتھ جسم کو روح کے ساتھ مکاں کو مکی کے ساتھ وہی رشتہ بیت کو رب البیت کے ساتھ اب ہم رب بیت کو دیکھتے ہیں ساتھ کہ ہم اپنے دل کی نگاہوں سے رب البیت کی تجلیات کو بھی دیکھنے والے بنے گفتم و حرفم دمانی شرم سار شکوائے مانی کے باہر سم سے کار جناب کے حسن بصیر ہم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک جوان عمر لڑکی طواف کر رہی ہے لیکن محبت میں عشق میں ڈوبا ہوا بندہ جیسے محبوب کے فراق میں بے قرار ہوتا ہے اور ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے بس ایسے وہ عشق کی اشار پڑ رہی تھی اونچی میں نے اس کو روکا میں نے کہا کہ دیکھو آپ نوجوان بچی ہو اس طرح آپ کا ایسے محبت بڑے اشعار کا پڑھنا کہ غیر مرد بھی سننے مناسب نہیں ہے جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ مجھے متوجہ ہو کر کہنے لگی حسن ایک بات تو بتائیں کیا کہ آپ بعید کا طواف کر رہے ہیں یا رب البعید کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں مجھے کاؤں پر پیسنٹی آپ بعید کا طواف کر رہے ہیں گھر کا یا رب البعید کی طرح کہنے لگے میں نے جواب میں کہا کہ میں تو بیس کا طواف کر رہا ہوں اس گھر کا طواف کہنے لگے میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی حسن جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ پھر رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں اللہ اکبر کر دیا یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں کے سوا ہم بھی گھوم رہے ہوتے ہیں قدم تو چلا رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا وجود بس بیٹھ کا طواف کر رہا ہوتا ہے اور جن کے دل میں اللہ اور العزت کی محبت بھری ہوتی ہے وہ لوگ پھر رب البئی کی ان سے جلدی یاد کا طواف کر رہے ہیں یہ تو وسیلہ ہے نا ظاہر میں مقام اللہ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا اطوف على ادوانا چداری دیا میں لیلا کے گھر کا اب آپ اطوف على ادوپالا چار دیا ری ذل جدار ادل جدل جدار کبھی کسی دیوار کا بوسہ لیتا ہوں میں کبھی اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں اللہ تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں کبھی ایک چکر کے بعد میں حضر اسود کا بوسہ لیتا ہوں کبھی دوسرا چکر لگا کر پھر حضر اسود کا بوسہ دار دیا ری دیلا دل جی دار بدل جی وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ان دیواروں کی محبت نے میرے دل کو بے قرار نہیں کیا بلکہ اس مکان کا جو مکی ہے اس کی محبت نے میرے دل کو بے قرار کر رکھا ہم بھی اسی محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے گھر کا طواف کریں ہمارا مقصود یہ نظر آنے والا بیت نہیں بلکہ نظر نہ آنے والا و قادل بھائی ہے البئی ہے تو مقصود اس پورے سفر کا کہ جس طرح اللہ کی تجلیات اس گھر پر ہیں اللہ اپنی رحمت سے وہی تجلیات ہمارے اس گھر پر بھی عطا کر وہی اصل مکان اور لا مکان ہے اس لیے کہنے والے نے کہا تھا حاضریم و دل بغائے میں حاضر ہوں مگر دل میں نے اس غائب کے ساتھ اپنا نقی کر دیا ہے یہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا تو اس محبت سے ہم اپنے دل کو کر رہے ہیں کہنے والے نے کہا راز دارو راز ما بیت الحرم سو دما ہم سا ماں بیت الحرم اور یہی چیز ہے جو تمام انسانوں کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کر رہی ہے اللہ کے جاننے والے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کیا کہ ان کو اللہ کی محبت سے اکٹھا کر دو عرب کے سوز میں ساز عجم ہے حرم کا راز تو امم ہے ساری امت ایک ہو جائے گی ساری امت اگر ہم اس گھر کی محبت پر اور صاحب البیت کی محبت پر ہم سب اکٹھے عرب کے ایک شاعر کمال بشیر صاحب انہوں نے عمرہ کیا اور حرم کی ان برکتوں سے انہوں نے بہت لطف پایا انہوں نے ایک قصیدہ لکھا من واحد عمرہ عربی زبان عجیب ان کے جذبات کیفیات احساسات اس میں منعقد ہوتے ہیں ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا بہرحال ان کے کلام میں سے ایک دو شعر جو انہوں نے عربی میں کہے کہتے ہیں انل اور مجھے ملی طواف کرنے کی عزت اور شرافت یہ مجھے غلی ہوئی نالا کے وہ انل تنی شرپتوا پہ سبحان ربی لا یو نوال پاک ہے وہ ذات کہ جس کے احسانات بندے پر کبھی بھی کم نہیں ہوتے مجھے عزت و شرافت ملی بیت اللہ کا طواف کرنے کی اور پانچ ہے پر پروردگار کہ جس کے احسانات بندے کے اوپر کبھی کم نہیں ہے سبحان ربی لا یزید نوالہ وشقیت شوقی للحتیم وزمزمی و اب میں نے شفا پائی اپنے شوق کی حتیم میں عبادت کر کے اور زمزم کو پی کر وشقیت شوقی للحتیم وزمزمی و والشوق طال على الفؤاد مثاله اور یہ شوق میرے دل پر اور زیادہ دراز ہو گیا اور زیادہ گہرا ہو گیا میرے دل میں اور زیادہ مضبوط سے ازبت ہو گیا میرے دل میں اور وہ مقام ابراہیم کہ جس کی مجاورت جس کی ہمسائیگی میں نے حاصل کی کہ اس کے پاس بیٹھ کے عبادت کی ہمارے اکادر اتنی عبادت کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے علامہ مکشری رحمت اللہ نے عرب لوگوں نے ان کو جان اللہ کا لقب دے دیا تھا اللہ کے گھر کے پڑوسی اتنا تو ڈیڑا ڈال کے بیٹھتے تھے نا رنگ انل تنی شرفت توا پیوڑی سبحان ربی لا جبھی دنوا دہو شوقی لل حکیمی وسم دمی وشو کو تالا لل کو آتی متا ومقام إبراهيم قد جاورته وله تناه وقاله وجلاله اور اس کے لیے بلندی ہے وقار ہے اور بڑا جلال ہے وسعید تو بل حجر کری اور حجر اسود کو بوتا دینے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہو گئی بالحجر الكريم مقبلا ومجال الدعاء مجاله اللہ تو دیکھو جن کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر حرم کے ان اعمال سے بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی اپنے جاگتے دلوں کے ساتھ جائیں اور اگر دل آنے کے بعد بھی نہیں جاگے آدم من آسا بہت بڑی مصیبت یہاں آ کے بھی نہ جاگے وہاں تو سوئے ہوئے تھے کہ دنیا کی چکر چند تھی اٹریکشن تھی یہ گلیٹرنگ ورڈ تھی ہر طرف سے اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں تھی چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو سودا کر لیا ہم نے یہاں آ کے اللہ سے مانگے اے مولا بیدار دل لتا فرما دیجیے بے قرار دل لتا فرما دیجیے سوز والا دل عطا کر دیجیے اے اللہ ہمارے من کو زندہ کر دیجیے بس اس محبت کے ساتھ جب ہم وہاں نماز پڑھیں گے تلاوت کریں گے دعائیں مانگیں گے پھر آپ اپنے دامن بھر بھر کے جائیں گے بلکہ اللہ رب العزت اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس پر بس بس کریں گے اتنا عطا کریں گے بس بس کریں گے اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مناسب ہے مثال کے طور پر کوئی صاحب تاجر سے کچھ مانگے تو یہ عادت ممکن ہے ایک ریال دو ریال پانچ ریال دے دے گا اپنی حیثیت کے مطابق لیکن کسی طرح امیر سے مانگے تو ہو سکتا ہے وہ سو ریال اس کو دے دے کسی اور وزیر سے مانگے ممکن ہے ہزار ریال دے دے اور اگر یہاں کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو صرف ملیون کی زبان جانتے ہیں وہ حکم دے گا اس کو اتنے ملین دے دو تو دیکھو جیسے مقام بڑھتا گیا دینے کا پیمانہ بھی بڑھتا چلا گیا کیا گمان کرتے ہیں اس مالک ملک کے بارے میں لہو مخالفات بس اب آسمان اور زمینوں کی خوشیاں جس کے میں ہیں جو خزانوں کا مالک ہے اگر کوئی اس کے سر پر آ کر بیٹھے دامن پھیلائے اور اس کے دامن کو جو ہے پکڑ کر یوں کہے مولا تیرا فقیر تیرے در کا سائل تیرے دروازے پر حاضر ہے اے رب کریم سر کھول دیجیے یقیناً اگر دل سے یہ دعا نکلے گی اللہ حل العزت کی رحمت جو اس میں آئے گی اور پھر دینے والا بھی اپنے مقام سے مناسب ادا کرے گا اور اللہ کی دین ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے مانگنے والے کا دام ہمیشہ کھلا ہوتا ہے ہم سے بس بس کرتے پھرے گی اللہ بہت تو مانگے بندے کا کمال مانگنا آج بھی ظاہر کرنا جھکانا اپنے آپ کو اللہ کے در پہ مٹا دینا اپنے آپ کو پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ حرب العزت کی طرف سے کیسے رحمت ہوتی ہے تو بہرحال جہاں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں مانگیں گے اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگیے بہت سارے لوگ ہوں گے کوئی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگے گا کوئی کاروبار مانگے گا کوئی اللہ تعالیٰ سے دنیا کا عہدہ مانگے گا کوئی رز کے حلال کے لیے کیا کیا مانگے گا کوئی صحت مانگے گا یہ سب چیزیں بھی مانگنی ہیں مگر ایک مقصود ہے اس سے ہٹ کر ہے وہ کیا کہ اللہ سے اللہ کی تو مانگے اللہ سے اللہ میں آپ سے آپ ہی رہا میں آپ سے آپ ہی بس اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے تو کسی نے کیا عجیب بات کہی دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے پر ہم تیرے خیال سے آگے نہیں گئے لوگوں نے کچھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے اللہ روز آپ سے آفیف کو مانگتا ہوں مجھے آپ چاہیے میرے مولا آپ کی محبت چاہیے آپ کی معرفت چاہیے مقصود زندگی مجھے چاہیے اے اللہ مجھے اپنا بنا لیجیے اور اس طرح جب مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت یقین ہم پر متوجہ ہوگی چنانچہ ایک شاعرہ گزری ہیں سورت العین طاہرہ فارسی میں انہوں نے اپنا کچھ کلام کہا مگر ان کا کلام ایسا اچھا تھا کہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں ان کے کچھ اشعار کو خود شامل کر کے اس کا ریفرنس دیا کسی نے اس فارسی کے اشعار کا کچھ اردو ترجمہ اور شیر کا دوسرا حصہ فارسی اس کو ذرا بدلا اور اس محبت کو اس نے اللہ کی محبت پر چشمہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بات بڑی عجیب بن گئی چنانچہ انہی اشعار پر آج کا یہ بیان آج یہ ختم کرتا ہے اس نے یہ کہا کہ اے محبوب تیری محبت میں میں نے در در کی خاص پسانی لی بہت مجھے ڈھونڈا اب میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں آمنے سامنے بیٹھ کر تیرے سامنے اپنا حال دل بیان کروں تو آج گجات کسی کیفیت میں یہاں موجود ہے نا اللہ آپ تھان پھر رہے ہیں کبھی ہر آفات پہنچے پھر و رات مدل پر چلے وہاں سے ملا آئے اللہ کبھی کنکریاں ماری کبھی یہاں آ کر زیارت کیا تم بھی تو در بدر کی ٹھوکری کھاتے پھر رہے ہیں نا میرے والا اس کے لیے تیری رضا سے اللہ تو عجیب وہ ہوتے ہیں جناب کے کہنے والے نے کہا تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ رو برو تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ رو برو میں اپنا غم بیاں کروں نقطہ ب منہ بہ اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ رو برو میں اپنا غم بیاں کروں ب نتا بو ببو تیرے پیر میرا آنکھوں کی راہ خون دل تیرے پیر میرا آنکھوں کی راہ خون دل یم بم چشمہ بچمہ جام ہے جامے میں اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا یہ جام ہے اپنے بدن کے کپڑے تو کہنے والے نے کہا کہ جام جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا میں نے اپنے کپڑوں کے تار تار میں تیری محبت کو شامل کر لیا جام جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا رشتہ برشتہ نق بنک دھاگا بداگا پھو بپو پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی اللہ اللہ یہ مقام ہمیں دے دے پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی میں نے اپنے دل کو بہت پٹول کے دیکھا کسی کونے میں کوئی غیر نہیں میرے مولا کا ہے پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی گی صفحاتے بتے پرتاب پردا تو بتو پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے سائل رہے ہیں پھرتے ہیں سورت تیری دید کے لیے کھانا بہانا بکو اللہ رب العزت اس فرت کے صدقے ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے لبریز فرما دے ایسا اس فرما دے کہ یہ دل اس دل سے بھر جائے اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبر بہا دعوانا الحمد للہ العالمین تھوڑی دیر سے یہ مراقب ہو جائیے پھر دعا کریں کر لیں جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر ہر بری کو تھام کے رخ اب کر دکھے ایام کے اے دعا پر یاد کر ہر بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب کر دشے ایام کے خلق تیرا دے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں سان دیں گے پتر مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے دلت میں جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت ہے رحم کر اپنے نہ میں کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو ہم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ میں کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم منانا منی بباری مصنف ایمال خمافار جس کی بندے ہمارے گناہوں کو محب کرما ہماری سرکاروں سے درد کرما اللہ ہمارے ساتھ کا معاملہ فرما ہمارے سفر حلقوں کو قبول فرما جو غفلتیں ہوئی معاف فرما جو پرتاشنیاں ہوئی معاف فرما اللہ جو ادب میں کمی رہی معاف اے میرے مولا ہمیں کامل حج کا ضرور بدلا تھا فرما ہمارے حج کو بچے مغرور بنا ہمارے حج کو کتنے مقبول بنا اے مولا ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما بار بار اپنے پیارے حبیف نسل کے در کی حاضری نصیب فرما میرے مولا ہمارے دامن کو بھرپور لبریز فرما ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما ہمیں بھی اپنے میں قابل بڑھوا میرے مولا اس قابل تو نہیں لیکن آپ کی رحمت کی اگر نظر پڑ جائے تو میرے مولا مہربانی بڑھوا دیجیے اللہ مہربانی بڑھوا دیجیے ہی آتا میں آپ کے ساتھ ایک کتا چل پڑا تھا آپ کی ربت کی نظر پڑی آپ نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کروا لیا اے اللہ یہ حج کرنے والے حاجی کا ہاتھی آپ کی مادن ہے اے اللہ ہمارا حال کی ہاتھ ہے ہم بھی قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے والا ہمیں پیچھے نہ ہٹا دیجیے لٹکار نہ دیجیے میرے والا ہمارے حال پر بھی رحمت کی نظر پروا دیجیے اے اللہ ہمارے حج کو قبول کر لیجیے اے اللہ ہم آپ بننا چاہتے ہیں ہمارا نفس رکاوٹ ہے شیطان فائل ہے اے اللہ اس نفس کو نہ بنا دیجیے اور ہمیں اپنا بنا دیجیے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنا بنا دیجیے اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما میرے مولا ہم اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ جو آپ کے در درخت لوٹ لوٹتے جاتا ہے وہی بد ہوتا ہے اللہ بدبخت نہ بنا دینا بد نصیب نہ بنا دینا اے اللہ شکی نہ بنا دینا میرے والا رحمت کا معاملہ فرمانا اللہ دنیا دار لوگ بھی گھر آئے کی لاج رکھ لیتے ہیں میرے والا مہربانی کر لیجیے رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اپنے پکول بندوں میں شامل فرما دیجیے اے کریم آقا جتنے دوست احباب جنہوں نے گاؤں کے لیے کہا سب لکھے فون کیے اے اللہ سب کو ایک گاؤں میں شامل فرما دیجیے امت مسلمہ کو عزت رکھنا تھا فرما دیجیے اللہ اسلام کا بول بالا فرما ہمارے تینوں و حرم کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ مدار پیارا دیا کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت الدین کی کوششوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you. اسلام آباد میں بین آپ کو پروڈکشن ہو رہی ہوں